کسوف و خصوف کے آداب سورج یا چاند میں گہن لگے تو خدا کی یاد میں لگ جائیے اس سے دعائیں کیجیے تکبیر و تحلیل اور صدقہ و خیرات کیجیے ان اعمال صالحہ کی برکت سے خدا مصائب اور آفات کو ٹال دیتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند خدا کی دو نشانیاں ہیں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان میں گہن نہیں لگتا جب تک دیکھو کہ ان میں گہن لگ گیا ہے تو خدا کو پکارو اس سے دعائیں کرو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج یہ چاند صاف ہو جائے جب سورج میں گہن لگے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے البتہ اس نماز کے لیے اذان اور اقامت نہ کہیے یوں لوگوں کو دوسرے ذرائع سے جمع کر لیجیے اور جب چاند میں گہن لگے تو اپنے طرف نوافل پڑھیے جماعت نہ کیجیے کسوف شمس میں جب جماعت کے ساتھ دو رکعت نفل پڑھیں تو اس میں طویل قرات کیجیے اور اس وقت تک نماز میں مشغول رہیے جب تک کہ سورج صاف نہ ہو جائے اور قرات بلند آواز سے کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بار سورج گرہن پڑا اتفاق سے اسی دن آپ کے ایک شیرخار بچے حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ چونکہ حضرت ابراہیم بن محمد کا انتقال ہوا ہے اس لیے یہ سورج گرہن پڑا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا دو رکعت نماز پڑھائی اس نماز میں آپ نے نہایت طویل اقرات کی سورہ بقرہ کے بقدر قرآن پڑھا طویل رکو اور سجدے کیے نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بتایا کہ سورج اور چاند خدا کی دو نشانیاں ہیں ان میں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے گہن نہیں لگتا لوگوں جب تمہیں کوئی ایسا موقع پیش آئے تو خدا کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ اس سے دعائیں مانگو تکبیر و تحلیل میں مشغول رہو نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بار سورج گہن لگا میں مدینہ کے باہر تیر اندازی کر رہا تھا میں نے فوراً تیروں کو پھینک دیا کہ دیکھوں آج اس حادثے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اپنے ہاتھ اٹھائے خدا کی حمد و تسبیح تکبیر و تحلیل اور دعا و فریاد میں لگے ہوئے تھے آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور اس میں دو لمبی لمبی صورتیں پڑھیں اور اس وقت تک مشغول رہے جب تک سورج صاف نہ ہو گیا صحابہ کرام بھی کسوف اور خصوف میں نماز پڑھتے ایک بار مدینے میں گہن لگا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھی ایک اور موقع پر گہن لگا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو جمع کیا اور جماعت سے نماز ادا فرمائی نماز کسوف میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انکبوت پڑھیے اور دوسری رکعت میں سورہ روم پڑھیے ان صورتوں کا پڑھنا منسلون ہے البتہ ضروری نہیں ہے دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں کسوف کی نماز با جماعت میں اگر خواتین شریک ہونا چاہیں اور شریک کرنے کی سہولت ہو تو ضرور شریک کیجیے اور بچوں کو بھی ترغیب دیجیے تاکہ شروع سے ان کے دلوں پر توحید کا نقش بیٹھے اور توحید کے خلاف کوئی تصور راہ نہ پائے جن اوقات میں نماز پڑھنے کی شرعی ممانعت ہے یعنی طلوع آفتاب غروب آفتاب اور زوال کے اوقات میں اگر سورج گرہن ہو تو نماز نہ پڑھیے البتہ ذکر و تسبیح کیجیے غریبوں اور فقیروں کو صدقہ و خیرات دیجیے اور اگر سورج کے طلوع ہو جانے اور زوال کا وقت نکل جانے کے بعد بھی گرہن باقی رہے تو پھر نماز بھی پڑھیے